بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب الف تاری اور وہ ان کو ہے کو دوست رکھتا ہے